نماز کے بعد کا استغفار حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد اللہ مغفلی و تب علیہ کا الغفور سو مرتبہ پڑھتے سنا ہے دعا کا ترجمہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بے شک آپ بار بار توبہ قبول کرنے والے خوب مغفرت کرنے والے ہیں اندازان قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور حتى بلغ مائه مره